ایک مبارک دعا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے لا تومن مکرک یا اللہ ہمیں اپنی اچانک پکڑ سے بے خوف نہ فرما مکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ جب کوئی انسان کسی گناہ کو نیکی سمجھنے لگے یا وہ اس بات پر جری ہو جائے کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا میں فلاں نیکی کرتا ہوں اور فلاں نیک کام کرتا ہوں اللہ اللہ اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو اتنے اونچے اعمال کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے لرزتے تھے اور کانپتے تھے ادھر ہم ہیں کہ ریاکاری سے آلودہ دو چار نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتے ہیں ارے ہم اپنے گناہوں کو تو شمار کریں کوئی بے نمازی ہے تو کسی کی نماز سستی کی ماری اور بے جان ہے جھوٹ ہے کہ منہ کا ساتھ چھوڑتا نہیں فخر تکبر ضد اور ریاکاری کی گندی بوریاں ہم پر لدی ہیں چہرے اور لباس سنت کے مطابق نہیں شادیاں ہر طرح سے غیر شرع اور بدعات رسومات کے میلے ہر گھر میں فحاشی اریانی اور بے حیائی عورتوں اور بیوی کی زبان تک میں خامند کے لیے پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اور دی ایک دوسرے کی عزت بنایا مگر آج ہر گھر میں یہ لباس تار تار اور یہ عزت رسوا ہے آنکھیں بے حیا زبانیں بے حیا چہرے بے حیا اور خیالات تک خیالات تک بے حیا تنہائی ملتے ہی ہر کوئی یہ بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے رشوت چوری خیانت اور سود اجتماعی اموال میں عیاشیاں اور بے احتیاطیاں اور ہر کسی کو بس دنیا کی فکر لائف سٹائل اور برائٹ فیوچر اللہ اللہ معاف فرما